بخاری اور مسلم کی ایک عجیب روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ نبین علیہ مسلط وسلم کے زمانے کے بعد امت محمدیہ سے پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے بادشاہ کی خدمت میں بہت بڑا جادوگر رہا کرتا تھا تو وہ جادوگر آخری اسٹیج پر پہنچ رہا تھا زندگی کے آخری دن گن رہا تھا اس نے بادشاہ سے درخواست کی اے بادشاہ ایک ذہین اور ہوشیار لڑکے کو میرے حوالے کر دیں میں جادو کا یہ پورا فن اس لڑکے کو میں سکھا دوں چنانچہ پورے شہر کا سب سے ذہین لڑکے کو بادشاہ نے منتخب کیا جادوگر کے پاس چھوڑ دیا لیکن جب گھر سے جادوگر کے پاس جاتا تھا راستے میں ایک راہب کی مجلس ہوتی تھی یہ بچہ نوجوان انتہائی ذہین جاتے ہوئے راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھتا تھا یہ راہب اپنے دین کا سچا تھا اور دین کا جو ہے دائی تھا دین اس کا گویا ترجمان تھا باتیں حکمت کی حق کی بہت دل پر اثر کر جاتی تھی پھر جادوگر کے پاس چلا جاتا جادوگر کو غصہ آتا کہ اتنی دیر سے یہاں پہنچ رہا ہے اس کی پٹائی کر دیتا پھر واپسی میں جادوگر کے پاس راہب کے پاس پہنچتا اور پھر وہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں سن کر روانہ ہوتا اس نے اپنی مصیبت بیان کر دی آج تو مجھے جادوگر نے سخت پٹائی کر دی ہے میں کیا کروں تو اس موقع پر راہب نے کہا جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو یہ کہہ دینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا گھر کے کاموں کی وجہ سے میں تمہارے پاس وقت پر نہیں پہنچ سکا اور جب گھر تم پہنچو گھر والے تم سے تاخیر کی وجہ پوچھیں تو یہ بتلا دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا نوجوان لڑکا جاتے ہوئے صبح راہب کے پاس تعلیم حاصل کرتا پھر جادوگر کے پاس جادوگری سیکھتا پھر شام واپس ہوتے ہوئے پھر راہب کے پاس بیٹھ کر اس وقت کا دین سیکھتا تھا یہاں تک کہ اب یہ ششو پنج میں رہا جادوگر کا مذہب صحیح ہے یا راہب کا مذہب صحیح ہے یا آزمانے کی فکر میں تھا شہر میں ایک بہت بڑا جانور ظاہر ہوا جس سے شہر میں بھگدڑ مچ گئی جانور بڑا ہونے کی وجہ سے کسی کے قابو میں نہ آتا تھا اب یہ جو ہے لڑکا ایک پتھر اٹھا کر اس جہد جانور کی طرف پھینک رہا ہے یہ کہتے ہوئے اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے وہ جانور ہلاک ہو جائے جو ہی پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر جانور پر لگتے ہی جانور وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے سارے شہر کی لوگوں کی نظریں اس بچے کے اوپر جم جاتی ہیں اور پھر اللہ پاک اس بچے کے پر سچائی دل پر ایسی کھول دی اور حکمت کی باتیں جو راہب کی مجلس میں سیکھتا تھا اس کے عقل پر ایسے اثر انداز ہو گئے کہ وہ ایمان میں قوی ہو گیا ایمان میں طاقتور ہو گیا یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس بچے کے ہاتھ میں وہ شفا دی کہ جو اندھا کوئی آتا ہاتھ پھیرتے ہی شفا مل جاتی تھی کوئی کوڑی کا مریض پہنچتا ہاتھ پھیرتے ہی کوڑی کا مرض ختم ہو جاتا تھا بڑے سے بڑے پریشان حال مریض آتے اس کے پاس شفا یاب ہو جاتے تھے کہتے ہیں اس دوران بادشاہ کی خدمت میں رہنے والا ایک وزیر اندھا ہو گیا تھا اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی بہت کچھ علاج کیا بینائی لوٹ کر نہ آئی مشورہ دیا کسی نے کہ اس نوجوان کے پاس تم چلے جاؤ وہ تمہیں جو ہے ٹھیک کر دے گا تو اب یہ وزیر بہت سے ہدایت لے کر اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم بہت شفا دیتے ہو تو نوجوان لڑکے نے کہا میں شفا نہیں دیتا شفا تو پروردگار دیتا اچھا میں آیا ہوں اپنے آنکھوں کی اس مرض کی بینائی کو دور کرنے کے لیے تو اس لڑکے نے کہا ایک ہی شرط ہے تو کلمہ پڑھ کلمہ ایمان پڑھ کر اللہ کو مان لے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تجھے بینائی دے دے کلمہ پڑھ لیتا ہے نوجوان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی بینائی کو لوٹا دیتے اب یہ وزیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور پہلے ہی طرح پہلے کی طرح کام کرنے لگا بادشاہ کو حیرت ہوئی یہ تو آنکھوں کا اندھا ہو چکا تھا یہ بینائی کہاں سے لوٹ کر آئی ہے اس نے پوچھا کہ بھلا بتا کہ تیرے پاس یہ بینائی کہاں سے لوٹ کر آئی ہے تو تو کس پر جو ہے یقین رکھتا ہے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹا دی بادشاہ چونکہ خود ربوبیت کا اعلان کیا تھا کہا اچھا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے اور اس نے کہا کہ نہیں حقیقی رب تو وہ ہے جو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کہا یہ انقلاب کہاں سے آیا ہے یہ انقلاب کہاں سے آیا تو اس اس اس اس موقع موقع پر پر نے راہ بچے کی طرف جو ہے رہنمائی کر دی کہ وہ بچہ تھا جس کے کہنے سے مجھے یہ ایمان کی دولت ملی میری بینائی لوٹ کر آئی تو اس کہا کہ اس بچے کو پکڑ لاؤ جب بچے کو پکڑ کر لایا گیا خوب پٹائی کر دی گئی راہب نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا مسائل کا امتحان کا اس موقع پر میرا نام ذکر نہ کریں تو بہتر ہے مگر بادشاہ نے اس نوجوان کی ایسی پٹائی کی اس نے راہب کا پتا بتا دیا راہب کا پتا بتا دیا راہب کو لایا گیا اور راہب کو جب لایا گیا تو راہب سے کہا بادشاہ نے پھر جا اپنے دین سے اپنے دین سے پھر جا راہب نے کہا میں دین کو چھوڑ نہیں سکتا ایک آرا منگایا سر پر رکھ کر اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیے پھر وزیر سے کہا کہ تیرا بھی یہی انجام ہونے والا ہے اپنے دین سے پھر جا تو اس وزیر نے کہا میں جس رب پر ایمان لایا ہوں میں اسی کو مانتا ہوں تجھے نہیں مانتا خا میری جان چلی جائے اس کے سر پر بھی آرا رکھا گیا سر کے دو ٹکڑے کر دیے نوجوان لڑکے سے کہا گیا تو بھی تائب ہو جا ورنہ تیرا بھی ایسا حشر کریں گے اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو خوب اور آزمانا چاہیے اور یہ کہا اپنے دیگر اپنے ہم نسینوں سے اس نوجوان کو لے جاؤ پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹی پر لے جانا کہنا کہ دین سے پھر جا ورنہ اسی چوٹی سے زمین پر پھینک دیا جائے لے جایا گیا اور ساتھ میں چلنے والے اس بچے کو لے کر چوٹی تک پہنچے بچے سے کہا گیا دین سے پھر جا اس بچے نے کہا میں دین سے نہیں پھرتا اب اس موقع پر اللہ سے رجوع ہو گیا پروردگار موت و حیات آپ کے ہاتھ میں ہے میری آپ مدد فرمائیے اسی درمیان میں پہاڑی کے اس حصے پر جو یہ لوگ کھڑے تھے زلزلہ ایسا آیا اوندے منہ وہاں سے یہ پورے کے پورے گر گئے اور نوجوان لڑکا چل کر سیدھے بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ نے کہا تیرے وہ ساتھی کہاں ہیں کہا کہ زلزلے میں ہلاک ہو گئے کہا کہ اس کو ایسے نہیں مارو بلکہ یہ کہا کچھ اور لوگوں کو ساتھ کر دیا اس کو سمندر میں بیچ کشتی میں لے جا کر کہنا کہ دین سے پھر جا اگر نہیں پھرے گا تو پھر وہاں کشتی بیچ سمندر میں اس کو وہاں سے ڈبو دینا اس گھر سے لے کر وہ چل پڑے جب چل پڑے بیچ میں پہنچے اس نوجوان نے دعا کی یا اللہ میری آپ مدد فرمائیے پروردگار عالم کہتے ہیں کشتی جب چلی بیچ میں پوچھا گیا کہ دین سے پھر جا کہاں میں دین سے پھرنے والا نہیں آنے واحد میں ایسی آندھی آئی کشتی الٹ گئی وہ سب گر گئے اور بچہ جو ہے بچ گیا پھر اسی کشتی میں جو ہے بچہ ساحل کے کنارے پہنچا پھر چل کر بادشاہ کے پاس آیا بادشاہ پوچھا کہاں چلے گئے تیرے ساتھی کہا کہ آندھی میں سب سمندر کے حوالے ہو گئے ہلاک کر دیے گئے اب پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا بادشاہ کی پریشانی کو دیکھ کر نوجوان لڑکے نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کروں کہا میں ایسے قتل نہیں ہوتا میں قتل اس طرح ہوتا ہوں سارے شہر کے لوگوں کو اطراف اور اکناف کے دیہات کے انسانوں کو اکٹھے کر دیا جائے اور ان سب کے سامنے مجھے ایک جو ہے اونچائی پر کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام سے جو اس نوجوان لڑکے کا پروردگار ہے اس کے نام سے ہم مار رہے ہیں اس طرح تم نام لے کر ماریں گے تو پھر میں تب میری موت آئے گی اس کے بغیر میری موت نہیں آئے گی نوجوان کو جو ہے لے جایا گیا اونچائی پر کھڑا کر کے ساری انسانیت کو اس میدان میں جمع کیا گیا اب اس نے تیر لہ نکال کر بچے کا اب نام لیتے ہوئے بسم اللہ رب الغلام اس اللہ کے نام سے جو پارنہار ہے پروردگار ہے اس لڑکے کا نام لے کر وہاں پر جو ہے چلائی گئی تیر اور سیدھے کان میں لگی لڑکا کلمہ پڑتے ہوئے اور ہاتھ اپنے جو ہے کان کی طرف رکھا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا ساری انسانیت نے وہ منظر دیکھا کتنی مرتبہ اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی نہیں کیا گیا اب یہاں اللہ کا نام لیتا ہے لگتا ہے کہ اللہ ہی صحیح میں حقیقی ہمارا پالن ہار ہے اللہ ہی ہمارا حقیقی خالق ہے اللہ ہی ہمارا حقیقی حاکم ہے سب دیکھنے والوں نے کہا ہم اس اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جو اس نوجوان لڑکے کا پروردگار ہے سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے اب بادشاہ جس چیز سے اس کو خطرہ تھا اب اس نے حکم دیا کہ تم سب کے سب پھر جاؤ ورنہ تمہیں خندقوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا جائے گا اپنے مصاحبین سے کہا جگہ جگہ خندقیں کھود دو اور کئی جگہ خندقیں کھود دی گئی شہر کے کنارے جسے پکڑ پکڑ کر اس میں آگ جو ہے خوب بھڑکائی جائے اور اس کے بعد کہا جائے دین سے پھر جا ورنہ تجھے اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر دیکھنے والوں نے اس منظر کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا اللہ نے ایمان کی وہ دولت دی تھی یقین کی وہ مایا عطا کی تھی پروردگار سے ہونے کا وہ ایسا اللہ نے ملکہ ودیت فرمایا تھا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے زبان سے کلی میں کفر اور شرک نکالنا گوارا نہ ہوا ایک ایک کو پکڑ کر خندقیں جو ہمیں ڈالی گئی ایک نہیں کئی خندقیں کھودی گئیں قرآن مجید میں سورہ بروج میں انہی اصحاب الخدود کا واقعہ ہے النار ذات الوقود جن کے لیے آگوں کو بھڑکایا گیا ازم علیہ قعود اہم علامہ فالون مومنی شہود ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا ساری سرزمین ہی نہیں سارے فرشتے گواہ ہیں وما نقم منہم لوگوں نے ان سے انتقام اسی وجہ سے لیا باللہ العزیز الحمید ایک اللہ پر ان کا ایمان تھا اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اور وہی سب سے زیادہ بے نیاز ہے اور وہی قابل تعریف ہے پکڑ پکڑ کر خندقوں میں ڈالا گیا مگر ان میں سے کوئی نہیں تھا جو دین سے پھر گیا ہو یہاں تک کہ ایک بچے کو ڈالا گیا آگ میں اس کی ماں گھبرانے لگی تھی اندر سے بچہ کہہ رہا ہے اما ڈرتی کیا ہے جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے تو خوف نہ کر پروردگار کے پر ایمان رکھتے ہوئے آگ میں کود جا یہاں فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں ایک معصوم بچے کی زبان سے نکلا ماں کے دل کو تسلی ہوئی وہ ماں بھی جو ہے وہ خندق کے اندر ڈال دی گئی یہ ہے بھائیو استقامت ایمان پر استقامت دین پر استقامت آج امت مسلمہ کا حال دیگر گو ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا ایمان اتنا خوشفسا ہو چکا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام پر کوئی نہ اللہ کی ذات پر یقین خدا کی ذات پر نہ حقیقی معنوں میں ایمان ہے چند کے خاطر اپنے ایمان کا سودا جو ہے کیا جا رہا ہے حالات دیگر گوں پڑتے ہی چلے جا رہے ہیں دیہات فری جات جگہ جگہ دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو مومن ہیں کلمہ گو ہیں عبد الرحمان نام ہے عائشہ ہے حلیمہ ہے زینب ہے ایسے نام ان کے پاکیزہ ہیں حال یہ ہے کہ عیسائیوں کے چرچوں میں جا رہے ہیں وہاں قرض حاصل کر رہے ہیں کتنے وہ ہیں جو مندروں میں جا کر اپنے ایمان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں اب تو حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہندو ہوتا ہے تو دو لاکھ دیے جائیں گے اگر کوئی مسلمان اگر ہندو ہوتا ہے تو پانچ لاکھ روپے کا انعام اس طرح رکھا گیا ہے بھائیو یہ حالات امت مسلمہ پر آ رہے ہیں اس موقع پر قرآن نے اعلان کر دیا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل کا الملائكه مان والو سن لو جب تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارا پروردگار اللہ ہے ہمارا پالن ہار اللہ ہے ہمارا خالق اللہ ہے ہمارا حاکم باور اللہ اللہ ہے اور ہمارا رب اللہ ہے تو بے مستقام اس پر جمے رہو اور جو لوگ جمے رہے اور ان کے اوپر حالات آنے پر فرشتے ان کے اوپر استقبال کے طور پر اترتے رہے تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو اے اللہ کے بندوں نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو وہ اب شیرو بل جنت التی کن تم تو آدون تمہارے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نہ اللہ کے حکم سے تمہاری زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی وہ لکم پی ہاں ماں تشتہی لوگوں دنیا کو مت دیکھو دنیا کے ساز و سامان کو مت دیکھو دنیا کے چنچکوں کو مت دیکھو اس کے پیچھے آخرت کی اللہ پاک ایسی جنت دیں گے ایک ایک مومن کو جو دنیا سے سات سے دس گنا کہیں جو ہے بڑی رہے گی ایسی جنت ملے گی ولکم فی ہا ماں تشتہی جو چاہو گے وہاں ملے گا ولکم فی ہا ماں تدن جس چیز کی تم صدا لگاؤ گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر ہوگی اس لیے اس عارضی دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرو یہاں کے فقر و فاقے کو برداشت کرو استقامت پر دین پر جمے رہو ہمارا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے مولا کو خوش کرنا سب سے پہلا متمح نظر ہو اس لیے قرآن نے صاف فرما دیا کہ تمہیں کسی طرح کی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا امن احسن ممن دعا وعمل صالحا ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف بت پرستی کی فضا چل رہی ہے اور حکومت پر ایسے جابر اور ظالم لوگ آئے جو لوگوں کو شرک کی دعوت دینے لگے اور شرک کی مصموم فضا عام ہونے لگے ارتداد کے کئی طور و طریق لوگوں کو مختلف طریقے پر لہر اپنائے جانے لگا تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اللہ کا دین اللہ کا کلمہ لے کر دنیا میں چلنا اور پھرنا دیہات کا اور ان قریجات کا ان بستیوں کا جہاں پر دور دور تک وہاں ایمان سمجھانے والے نہیں ہیں پہنچ کر بات کو پہنچا دینا اور دین اور اسلام کی بات کا پیغام مکمل طریقے سے ان تک پہنچا دینا یہ ذمہ داری ہے اس لیے بھائیوں جب جب شرک کی ہوائیں چلیں کفر کی ہوائیں چلیں ارتدا کی ہوائیں چلیں عیسائیت اور قادیانیت کے سر اٹھانے لگے ایسے وقت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دین پر خود بھی جمنا پوری برادری کو دین پر پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے کل اللہ کے پاس ہماری پوچھ ہونے والی ہے اس لیے بھائیوں موجودہ حالات میں سمجھیں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نمازوں کا خوب احترام اہتمام کریں اپنا تعلق مولا سے مضبوط کریں حرام کاموں سے بچیں گناہوں سے احتراز کریں مولا کی رضا مندی والے کام کو انجام دے حضور کی سنتوں کو اپنائیں صحابہ کرام کے کردار اور کیریکٹر کو پڑھیں ان کی بہادریوں ان کی جوان مردیوں اور ان کے دلرین کے واقعات کو سنیں دوسروں کو سنائیں پھر انشاءاللہ یہ جب قوت کے ساتھ ایمان کی دعوت عام ہوگی پھر شرک کی یہ آندھیاں ختم ہو جائیں گی کفر کے یہ جالے مٹ جائیں گے اور اس طرح کا اللہ تعالیٰ دین و اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ موجودہ دور کے بے ارتدادی حالات میں ہم سب کو دین پر جمے رہنے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالم الحمد للہ رب العالمین اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاکار ہیں اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اے اللہ مسرت فرما دیجیے اے اے اللہ ایسے ایسے اے اللہ جابر حکمراں مسلط ہو رہے ہیں اے اللہ جو دین اور اسلام کے خلاف میں سازشیں کر کر مولا ایمان اور اسلام سے ہٹانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اے اللہ یہ ہمارا امتحان ہے پرور نگار سارے حالات آپ کے قبض قدرت میں ہیں اگر آپ ہدایت کی ہدایت ہوا چلا دیں کوئی ضلالت کی ہوا نہیں چلا سکتا اے اللہ آپ ساری ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اے کریم آقا کرم کرنا میلا فرما دیجیے اللہ بہت اہل آباد ہمارے نادان مومن بھائی مولا جن کے دلوں میں ایمان کی اور یقین کی وہ مایا نہیں ہے اے اللہ جس کی وجہ سے ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں مولا کریم آپ مدد فرمائیے نصرت فرما دیجیے اسلام پر اے اللہ امت مسلمہ کو مر مٹنا آسان فرما دے اے اللہ ہم ایمان کے بھی کمزور ہیں بدن کے بھی کمزور ہیں مولا اس امت سے اتنا بڑا امتحان نہ لیجیے مولا جس سے اللہ ارتداد کی فضا عام ہو جائے اے کریم آقا وقت کے فرعونوں کو ہدایت دے دیجیے وقت کے قارونوں کو ہدایت دے دیجیے وقت کے نمرودوں کو ہدایت دے دیجیے اللہ ان کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو ان کو سب ہستی سے مٹا دیجیے دنیا کو اللہ سے پاک و صاف فرما دیجیے مولا ہمیں مرد دم تک دین پر جمے رہنے کی توفیق دے دیجیے اسلام پر جمے رہنے کی توفیق دے دیجیے استقامت کے ساتھ مولا تیرے حکموں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنا آسان فرما مولا اے کلیمت اللہ کی ذمہ داری ہر مسلمان پر جو کچھ ہے اے اللہ اس کو بھرپور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جتنے اللہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں مولا کوئی دور نہیں ہے آپ ان پر نظر رحمت ڈال دیں وہ سب ہدایت کے اللہ میں آ جائیں گے اے کریم آقا ان میں رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجیے کفر کو مٹا دیجیے شرک کو مٹا دیجیے اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیجیے کہ دنیا سے شرک مٹ جائے کفر مٹ جائے بس کلمی کا بول بالا ہو اسلام کا وہ اللہ بول بالا ہو بات دل کا منہ کالا ہو اے کریم آقا اپنے فضل سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے سبحان ربی رب عزت عما سکون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین